زینب تنہا ہے زینب تنہا ہے زینب تنہا ہے زینب تنہا ہے گئی علی کی بیٹی ہم اٹھا لیں کی بیٹی بھی چلے گئے ہیں سر کٹانے کے لیے حسین بھی چلے گئے ہیں سر کٹان کے لیے گئی کی بیٹی گم کھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی کی بیٹی اٹھانے کے لیے حسین کی نگاہ بابا کو ڈھونڈنے لگی حسین کی نگاہ با کو ڈھونڈنے لگی خبر مہینے والے کی بنانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے جلا دیے سبھی چراغ دشت میں حسین نے جلا دیے سبھی چراغ دوست میں حسین ایک بیٹا رہ گیا ہے شام جانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی بم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی بم اٹھانے کے لیے ہس میں ہنسی کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی میں ہری لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہر طرف سے دش کر بلا سجانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے لگائیں گے وہ آج آگ خیمہ حسین میں لگائیں گے وہ آج آگ آئے حسین میں آئے تھے جو فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے ایک بیٹی کو حسین روتا چھوڑ آئے بیٹی کو حسین روتا چھوڑ آئے ہیں ایک بیٹی ساتھ لائے قید خان کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی اٹھانے کے لیے سکینہ کہہ رہی تھی بابا قید میں بھی آئی سکینہ کہہ رہی تھی بابا قید میں بھی آئی اپنے سینے پر سکینہ کو سلانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے اڑا خاک ہوا بولی زینب حجی ہوا بولی سین بے حضیر کفن حسین کو کفن اڑانے کے لیے گئی علی کی بیٹی وہ اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی وہ اٹھانے کے لیے گدول زادیوں کے سر سے چادریں بچھین لی بتول زادیوں کے سر سے چادریں بچھین لی سارے ظلم اور اس گھرانے کے لیے گئی علی کی بیٹی بھول اٹھانے کے لیے علی گئی بیٹی بھول اٹھانے کے لیے جلا دیے سبھی چراغ دشت میں حسین نے جلا دیے سبھی چراغ دشت میں حسین نے ایک بیٹا رہ گیا ہے شام جانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے وفا کا تاج ان کے واسطے رکھا ہے خلد میں تاج ان کے واسطے رکھا ہے قلد میں ہاتھ جو کٹائیں گے علم اٹھانے کے لیے گئی علی کی بیٹی غم اٹھانے کے لیے گئی علی کی بیٹی غم اٹھانے کے لیے نہیں ہے اور مقصد حیات مظہر دی نہیں ہے اور مقصد مقصد حیات مظہر جی رہا ہوں میں تو صرف شام جانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم اٹھانے کے لیے رہ گئی علی کی بیٹی ہم